ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا مجھ سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکے میں داخلے کے لیے مکے کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکے میں تین دن سے زیادہ قیام نہ کریں ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں اور مکے کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے مکے والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور تین دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار ایک سو چوراسی